سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اسے کا خلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب عز و جل نے ایسے ہی حکم دیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ولید بن زوران نے حجاج بن حجاج اور ابو ملیح رقی نے بھی روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 145